بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ها وجهنم जहन्नम में हमेशा के लिए रहेंगे اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا وہی لوگ جہنمی ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت میں ان کے گزشتہ دعویٰ کی تردید ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے گناہ اسے ہر چہار جانب سے گھیرے میں لے لیں حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور یہی حال یہود کا ہے ان کے گناہوں نے بھی انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اس آیت کریمہ میں سیعتن اور خطیتن سے مراد شرک اور کفر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے دوسری دلیل اللہ کا قول و احاطت بھی خطیت ہے یعنی جس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو اور یہ گناہ شرک ہے اس لیے کہ مومن و موحد کا گناہ اسے ہر چہار جانب سے احاطہ نہیں کر پاتا اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر و مشرق ہی رہیں گے گناہ گار معاہدین جہنم سے نکال دیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے